ابو نظر نے ابو قطع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا سے انہوں نے ابو قطع سے روایت کی کہ وہ عمرہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حتیٰ کہ جب وہ کے کے راستے ایک حصے میں تھے وہ اپنے چند احرام والے ساتھیوں کی معیت میں پیچھے رہ گئے وہ خود احرام کے بغیر تھے تو اچانک انہوں نے زیبرا دیکھا وہ اپنے گھوڑے کی پشپ پر سیدھے ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے اپنا کوڑا پکڑنے کو کہا انہوں نے انکار کر دیا ان سے اپنازا مانگا کہ ان کو ہاتھ میں تھما دیں انہوں نے انکار کر دیا خود ہی نیزا اٹھایا پھر زیبرے پر حملہ کر کے مار لیا نبی صلی اللہ علیہ اور بعض نے کھانے سے انکار کر دیا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ سے اس شکار کے بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانا ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو باون